اور اس دن آمال کا وزن ہونا اٹل حقیقت ہے چنانچہ جن کی ترازو کے پلے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے